یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ابو حازم سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا سنو اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون دھو رہا تھا اور پانی کون ڈال رہا تھا اور آپ کے زخم پر کون سی دوائی لگائی گئی تھی پھر عبدالعزیز کی حدیث کی طرح بیان کیا مگر انہوں نے یہ اضافہ کیا اور آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ جگہ ٹوٹ گیا کہا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تینتالیس